حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز تحجد پڑھی آپ اتنا عرصہ کھڑے رہے کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کر لیا ابو وائل فرماتے ہیں میں نے کہا وہ کون سا کام تھا فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا رہنے دوں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1418